welcome to visual programming last lecture میں ہم نے ڈیلیگیٹس ایونٹس اور ایکسیپشن ہینڈلنگ تین بہت event driven programming in C sharp کے جو بڑے فنڈامنٹل ٹاپکس ہیں وہ ڈسکس کیے اس لیکچر میں ہم کچھ نئی سی شاپ کی مسلینیس فیچرس ڈسکس کریں گے اور جو ہمیں یہی ایونٹ ڈریون پروگرامنگ اور سی شاپ میں پروگرامنگ کو ایزیئر بناتے ہیں پہلا ہمارا ٹاپک ایٹریبیوٹس کا ہے ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں سی شاپ میں کیسے اپلائی ہوتے ہیں اور کس کیا ان کا بینیفٹ کیا ہے ایٹریبیوٹس آپ کے پروگرام میں ڈیکلیریٹیو انفارمیشن ایڈ کرتے ہیں یعنی آپ اپنے پروگرام کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں with some meta data meta data کا ورڈ میں بھی آپ نے پہلے سنا ہو میٹا ڈیٹا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پروگرام ہے اور اس کے متعلق آپ ایڈیشنل انفارمیشن میٹا انفارمیشن اس کے ساتھ اسٹور کر رہے ہیں اور آپ یہ میٹا ڈیٹا کسی کلاس کسی ابھی ہم ایک پوری لسٹ بھی دیکھیں گے بٹ کسی کلاس کے ساتھ کسی اسمبلی کے ساتھ کسی ٹائپ کے ساتھ کسی انڈیویجول ویریبل کے ساتھ یہ انفارمیشن ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ میٹا ڈیٹا یا ایٹریبیوٹس جس کے تھرو جسے ہم میٹا ڈیٹا کہہ رہے ہیں یہ اٹس سیلف سی شاپ کی کلاسز ہوتی ہیں جو کہ ایک بڑا پاورفل کانسیپٹ ہے کہ آپ سی شاپ میں ہی ایسی کلاسز لکھ سکتے ہیں جس سے آپ سی شاپ کے ہی پروگرامس کو میں مزید ڈیکلیریٹیو انفارمیشن ایڈ کر سکیں یہ ڈیکلیریٹیو انفارمیشن یوز کہاں ہو سکتی ہے بہت ساری جگہوں پہ مثلا کمپائلر اسے یوز کر سکتا ہے کمپائلر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ایٹریبیوٹس یا یہ ڈیٹا اگر کسی کلاس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگا تو میں اسے ڈفرینٹلی ٹریٹ کروں گا یہ ڈیزائن ٹائم پہ یوز ہو سکتی ہے مثلا آپ کا ویژول اسٹوڈیو بہت سارے ایٹریبیوٹس یوز کرتا ہے اس کا جو گرافکس یوزر انٹرفیس ڈیزائن ہے وہ کرتے ہوئے آپ جو ڈفرینٹ ایلیمنٹس موو کر سکتے ہیں اسکرین پہ وہ بہت سارے ایٹریبیوٹس یوز کرتا ہے بہت سارے ایکسٹرنل ٹولس ہو سکتے ہیں جو آپ کے پروگرام پہ انالیسس کریں بیسڈ آن سم ایٹریبیوٹس جو آپ لکھ رہے ہوں یہ ایٹریبیوٹس آپ ایون رن ٹائم پہ کوئی کر سکتے ہیں یعنی آپ ایک کلاس لے سکتے ہیں اور اس کلاس میں آپ یہ کوشچن کر سکتے ہیں اس کلاس کے ساتھ کون کون سے ایٹریبیوٹس یا کیا میٹر ڈیٹا ایسوسیٹیڈ ہے اس پرٹیکولر میتھڈ جس کے تھرو ہم یہ انٹروسپیکشن کرتے ہیں اسے ہم ریفلیکشن کہتے ہیں ہم یہاں پہ ریفلیکشن کی ایگزامپلس نہیں دیکھیں گے لیکن ایٹریبیوٹس کے متعلق ہم یہ بات کر رہے ہیں یا یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایٹریبیوٹس ریفلیکشن کے تھرو یہ انیبل ہمیں یہ انیبل کرتی ہیں کہ ہم کسی بھی کلاس کے ایٹریبیوٹس کوئری کر سکتے ہیں اور ہم ان اس کی بیسس پہ ڈفرینٹ ایکشن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں ایٹریبیوٹس ابھی ہم نے بات کی compiler design time visual studio designer external tools اور ہمارا اپنا پروگرام یا کوئی اور program through reflection run time پہ ان ایٹریبیوٹس پہ آپریٹ کر سکتا ہے تو ایک ایگزامپل لیتے ہیں ایک ایگزامپل ایٹریبیوٹ ہے جسے کمپائلر یوز کرتا ہے اسے کہتے ہیں آپسولیٹ ایٹریبیوٹ اگر ہم کوئی مارک کرنا چاہیں میتھڈ کہ یہ میتھڈ اب آپسولیٹ ہو گیا ہے اس کی جگہ کوئی نیا میتھڈ آ گیا ہے تو ہم اس کے لیے یہ لکھ سکتے ہیں آپسولیٹ ایٹریبیوٹ اور یہ ہم کیسے اپلائی کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پہ ہم ایٹریبیوٹ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس سے امیجیٹ پہلے اس کی ڈیکلیریشن سے امیجیٹ پہلے ہم اسکوئر بریکٹس جو اسکوئر بریکٹس آپ ارے سنٹیکس میں انڈیکسنگ کے لیے یوز کرتے ہیں اسی طرح سے اسکوئر بریکٹس کے اندر آپ اس ایٹریبیوٹ کا نام لکھتے ہیں ادھر آپ لکھتے ہیں آپسولیٹ ایٹریبیوٹ یا یہ جو ایٹریبیوٹ کا ورڈ ہے ایون یہ ڈراپ بھی ہو سکتا ہے آپ خالی لکھ دیں آپسولیٹ جب آپ ایٹریبیوٹ کی کلاس بناتے ہیں یا ایک نیا ایٹریبیوٹ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں جس سینٹیکس میں ہم نہیں جائیں گے تو آپ اس کے نام کے آگے ہمیشہ یہ ایٹریبیوٹ لگاتے ہیں مثلاً آپسولیٹ ایٹریبیوٹ کی کوئی کلاس ڈیفائن ہوئی ہوگی لیکن جب آپ اسے اپلائی کرتے ہیں تو آپ آبسولیٹ ایٹریبیوٹ بھی لکھ سکتے ہیں اور خاری آبسولیٹ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کے ایون آپ پیرامیٹرس دے سکتے ہیں جس کی ہم بات کریں گے پہلے ہم اس ایٹریبیوٹ کو اپلائی کرنے کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں تین میتھڈس ہیں اور تینوں میتھڈس کو ہم نے آبسلیٹ ڈکلیئر کیا ہے تین سلائٹلی ڈفرینٹ میتھڈس سے پہلے کیس میں ہم نے خالی آبسلیوٹ لکھ دیا سیکنڈ میں ہم نے پورا آپسلیٹ ایٹریبیوٹ کا ورڈ لکھا تو یہ دونوں ایکویلنٹ ہیں ابھی ہم نے بات کی ایٹریبیوٹ کا ورڈ لکھنا اٹ سیلف ضروری نہیں ہے اور تیسری ایگزامپل ہے کہ آپسلیٹ ایٹریبیوٹ کے ساتھ ہم نے ایک پیرامیٹر دیا اور پیرامیٹر ہم بالکل ویسے ہی دیتے ہیں جیسے ہم ایک فنکشن کے پیرامیٹرس پاس کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ایک ڈفرینٹ ٹائپ آف پیرامیٹرس بھی ہیں نیمڈ پیرامیٹرس ابھی ہم تھوڑی دیر میں ان کی بات کریں گے بٹ نارمل پیرامیٹرس ہم اسی طرح دیں گے جیسے فنکشن کالس کو دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے مین تھریڈ پہ بھی ایک نیا ایٹریبیوٹ دیا ہے جس کا نام ہے ایس ٹی اے تھریڈ اس کا مطلب ہے سنگل تھریڈڈ اپارٹمنٹ ماڈل اور اس کی ہم زیادہ ڈیٹیلس میں نہیں جائیں گے لیکن یہ بیسیکلی ہمارے کمپائلر اور ہمارے جو قوم کی امپلیمنٹیشن ہے اسے یہ بتا رہا ہے کہ اس پروگرام کو قوم کے لیے تھریڈ سیف بنانا ہے اور اٹس اے گڈ آئیڈیا کہ یہ ہم مینشن کر دیں کیونکہ جو ہم third third party libraries use کرتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کون سی لائبریری کام سے ایکچولی انٹریکٹ کر رہی ہے کس طرح انٹریکٹ کر رہی ہے تو یہ ایٹریبیوٹ مینشن کر دینا یوزفل ہے کہ جب کام لائبریریز لوڈ ہوں تو وہ کس تھریڈنگ ماڈل میں لوڈ ہوں جب ہم سی پلس پلس میں پروگرامس لکھتے ہیں اور یہ ہم ایکچولی قوم لائبریری کو خود سے لوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو جس ٹائم پہ اسے لوڈ کرتے ہیں اس ٹائم پہ بتانا ہوتا ہے کہ تھریڈنگ ماڈل کون سا ہو لیکن ایٹریبیوٹس ہمیں یہ فیسلٹی دے رہے ہیں کہ ہم یہ مین کے ٹاپ پہ ایز اے میٹا انفارمیشن لکھتے ہیں اور پھر جب انٹرنلی سی شاپ میں کوئی بھی کمپوننٹ کام کو لوڈ کرے تو وہ یہ اپارٹمنٹ ماڈل یوز کرے اس کے بعد ہم نے یہ جو تینوں میتھڈس آپسولیٹ ڈکلیئر کیے ہیں یہ تینوں میتھڈس ہم نے انووک کر دیے اس انووکیشن میں یہ نارملی انووک ہونے چاہیے آپسلیٹ میتھڈس بالکل کال ہو سکتے ہیں لیکن اب ہوگا کیا یہ نیکسٹ سلائڈ پہ دیکھتے ہیں اس سلائڈ پہ ہم نے اسی پروگرام کو سی شاپ کمپائلر سے کمپائل کیا جب ہم نے کمپائل کیا تو ہمیں تین وارننگس آئیں تینوں وارننگس آبسلیٹ میتھڈس کی ہیں جو ہم نے ایٹریبیوٹ کے تھرو بتایا تھا تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کمپائلر نے ہمارا ایٹریبیوٹ انسپیکٹ کیا اور اس انسپیکشن کی بیس پہ اپنا بیہیویئر ماڈیفائی کیا یعنی ایک میتھڈ جو بالکل نارملی اس نے کال ہونے دینا تھا اس میتھڈ کو اس نے کال نہیں ہونے دیا یعنی اس نے کمپائل کر دیا بٹ ایک ایکسٹرا وارننگ شو کی اور تھرڈ کیس میں جہاں پہ ہم نے اسے ایک سیپریٹ پیرامیٹر پاس کیا تھا کہ student use this method any more وہ پیرامیٹر اس نے ایز اٹ از آؤٹ پٹ پہ پرنٹ بھی کیا تو فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک میتھڈ آبسولیٹ ہے اور اس کی ایک آلٹرنیٹ میتھڈ ہم نے نیا دیا ہے تو ہم اس میسیج میں وہ پرنٹ کرا سکتے ہیں اور کوئی تھرڈ پارٹی جب ہمارا کوڈ یوز کرے تو اسے یہ میسیج لکھا آ جائے کہ یہ میتھڈ آبسولیٹ ہو گیا اور اس کی جگہ اب یہ نیا میتھڈ اویلیبل ہے تو یہ آپسلیٹ میتھڈ کا ایٹریبیوٹ ہمیں یہ فیسلٹی دیتا ہے یہ جو سارے ایٹریبیوٹس یا میٹا انفارمیشن ہے یہ ہماری سی شاپ کی اسمبلی کے اندر سیو ہے اسمبلی کورڈ ہم نے پہلے بھی یوز کیا تھا تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا یوزلی اسمبلی کا مطلب ہے ایک ڈی ایل ایل فائل یا ایک ایگزی فائل جس کے اندر ریلیونٹ کلاسز وغیرہ ساری اکٹھی پڑی ہوں یعنی اگر ہم ایک پروگرام لکھتے ہیں اور اس کے اندر ہم کچھ کلاسز بناتے ہیں تو یوزلی وہ ایک ایگزی فائل بنے گی جو ایک اسمبلی ہوگی اور وہ اسمبلی دوسری اسمبلیز کو ریفر کرے گی مثلاً ہم ڈاٹ نیٹ کی اسمبلیز کو ریفر کرتے ہیں ہم using system dot something mention کر کے اس کی نیمنگ کو بھی ایکسیسیبل کرتے ہیں اور ایک ایک پارٹ یہ ہے کہ اس کی نیمنگ کو ایکسیسیبل کرنا اور سیکنڈ ہے کہ اس کے ریفرنسز ایڈ کرنا کہ یہ اسمبلی ایکچولی ہم ایکسیس کر سکیں جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ آپ ہم نے سسٹم ڈاٹ فارمس یوز کر لیا تھا اور اس کے لیے ہمیں دو اسمبلیز کے ریفرنسز ایڈ کرنے تھے تو ریفرنسز ایڈ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اسمبلیز اب ہمارا پروگرام ایکسیس کر سکتے ہیں اور یوزنگ کا مطلب ہے کہ ہم انہیں کن ناموں سے ایکسیس کر سکتے ہیں یوزنگ نیم اسپیسیز کا کنسیپٹ ہم نے کافی پہلے ڈسکس کیا تھا نیم اسپیسیز اس لیے ہیں تاکہ آپ کسی اسمبلی کو ایزیئر نیم سے ریفر کر سکیں آپ کو ہر جگہ سسٹم ڈاٹ سم تھنگ نہ یوز کرنا پڑے بلکہ آپ سمپلر نیم یوز کر سکیں اس کے بعد اسمبلیز میں یہ ساری آپ کے پاس انفارمیشن آ گئی آپ نے ایک اسمبلی بنا لی ایک اسمبلی میں اس کے ساتھ اس کی میٹا انفارمیشن سیو ہو گئی اس وہ اسمبلی کی انفارمیشن ریفلیکشن سے ایکسیسیبل ہو گئی یہ سارا ایک اسمبلی کا کانسیپٹ ہے تو یہ ساری information meta information through attributes add ہو رہی ہے attributes on different elements attribute کے پیرامیٹرس کے بارے میں تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں ایٹریبیوٹس کے پیرامیٹرس ادھر پوزیشنل ہوتے ہیں یا نیمڈ ہوتے ہیں پوزیشنل پیرامیٹرس بالکل نارمل فنکشن نیمس فنکشن کے جس طرح پیرامیٹرس ہوتے ہیں اس طرح سے ہوتے ہیں کہ آپ کا یہ پہلا پیرامیٹر ہے یہ دوسرا پیرامیٹر ہے یہ تیسرا پیرامیٹر ہے ہم نے جو آپسلیٹ ایٹریبیوٹ دیکھا اس کے پیرامیٹرس پوزیشنل ہیں named parameters in contrast to positional parameters different طریقے سے مینشن مینشن کرتے کرتے ہیں ہیں انہیں آپ نیم ویلیو میں کہ یہ نیم ہے اور اس پیرامیٹر کی یہ ویلیو ہے ایونچولی ایٹریبیوٹ کلاس میں وہ ایسے جائیں گے جیسے پراپرٹیز سیٹ ہو رہی ہیں لیکن ابھی ہم ایٹریبیوٹس کی کلاس بنانے کے بارے میں نہیں بات کر رہے اور نہ کریں گے ہم یوز کرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور یہ ہمیں اکثر ایٹریبیوٹس ڈفرینٹ کے لیے یوز کرنے پڑیں گے تو جب ہم یوز کرتے ہیں تو ہم پیرامیٹرس میں پوزیشنل پیرامیٹرس بائی آڈر ہوتے ہیں اور جو ہمارے نیم پیرامیٹرس ہیں وہ ہم نیم ویلیو پیئرس میں دیتے ہیں اگر ہم کسی فنکشن میں پوزیشنل اور نیمڈ دونوں پیرامیٹرس ہیں تو پہلے سارے پوزیشنل پیرامیٹرس آئیں گے اور پھر نیم پیرامیٹرس آئیں گے پوزیشنل پیرامیٹرس بھی آپشنل ہو سکتے ہیں لیکن وہ usually end of positional parameters ہوتے ہیں مثلاً آپسلیٹ پیرامیٹر جو آپسلیٹ ایٹریبیوٹ ہے اس کے ایکچولی دو پیرامیٹرس ہیں ہم نے دیکھا ہم نے obsolete attribute without any parameter use کیا تو کیا ہوا وہ میسج نل تھا کچھ بھی نہیں تھا ہم نے ود ون پیرامیٹر یوز کیا تو کمپائلر اپنی وارننگ کے ساتھ ہمارا میسج بھی پرنٹ کر رہا تھا پھر ہم نے ٹو پیرامیٹرس کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی پہلا پیرامیٹر تو اسٹرنگ ہے سیکنڈ پیرامیٹر ایک بولین ہے اگر وہ ہم ٹرو دے دیں تو کمپائلر اس وارننگ کی جگہ ایرر دے دے گا مثلا کوئی فنکشن آپسولیٹ ہو گیا اور ہم یہ چاہتے ہیں کوئی انووک ہی نہ کر سکے یعنی وہ کوئی بروکن فنکشنلٹی ہے اس کی جگہ ہم ایک نیا آلٹرنیٹ دے چکے ہیں تو ہم وہاں پہ ایک میسج دے سکتے ہیں کہ یہ بروکن فنکشنلٹی ہے اس کی جگہ یہ یوز کرو اور ساتھ ٹرو پاس کر سکتے ہیں کہ یہ کمپائلر ایرر دے دے نیمڈ پیرامیٹر کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جس کے لیے ہم D L L import attribute لیں گے D L L import attribute compiler کو یہ بتاتا ہے ایکچولی رن ٹائم پہ یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کون کون سی ڈی ایل ایلس لوڈ کرنی ہے اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں یہ ہم نے D L L attribute load کیا ہے جس میں ہم نے ایک پوزیشنل پیرامیٹر دیا ہے اور ایک ہم نے نیمڈ پیرامیٹر دیا ہے کس طرح سے دیا ہے پہلے ہم نے ڈی ایل ایل کا نام دیا ہے user thirty two dot D L L اور پھر ہم نے entry point is equal to message box ہم نے ساتھ یہ دیا کہ ہم کون سا انٹری پوائنٹ اس ڈی ایل ایل کا یوز کرنا چاہ رہے ہیں لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ دونوں پیرامیٹرس میں سے پہلا پوزیشنل ہے اور دوسرا نیمڈ ہے تو اس میں اور بھی ڈفرینٹ ہمارے پاس پیرامیٹرس موجود ہیں ڈی ایل ایل امپورٹ کے جو ہم یوز کر سکتے تھے اس پوائنٹ پہ تو نیم پیرامیٹرس کا فائدہ کیا ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری پاسبل چیزیں ہیں جو ہم اس ایٹریبیوٹ سے کروا سکتے ہیں اور ہم نیم ویلیو پیئر سے ایکسپلسٹلی کہہ دیتے ہیں ہمیں اس وقت یہ چیز چاہیے یہ پیرامیٹر اس ویلیو پہ سیٹ کر دو تو یہ اسپیشل ہمارے پاس کالنگ کا طریقہ صرف ایٹریبیوٹس کے لیے اویلیبل ہے یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہم فنکشنس کو ان جنرل ایسے کال کر سکتے ہیں اور نہ ایٹریبیوٹ اٹ سیلف ایک فنکشن بھی نہیں ہے ایٹریبیوٹ ایک کلاس ہے جس سے ہم کسی پرٹیکولر چیز کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں ایٹریبیوٹ کن کن چیزوں پہ اپلائی ہو سکتا ہے یہ اس کی لسٹ دیکھتے ہیں یہ لسٹ آپ دیکھیں اس میں ایٹریبیوٹ ٹارگیٹ اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے can be apply to word تو ایٹریبیوٹ ٹارگیٹ آل ہو سکتا ہے جس کا مطلب ہے یہ ایٹریبیوٹ ہر چیز پہ اپلائی ہو رہا ہے اسمبلی ہو سکتا ہے وچ مینس انٹائر اسمبلی اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں مینشن ہیں class constructor delegate enum event field interface method module parameter property return value struct تو یہ سارے ہمارے پاس پاسبل ٹارگیٹس ہیں جن پہ ایٹریبیوٹ اپلائی ہو سکتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایکسپلسٹلی مینشن کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ایٹریبیوٹ ہم کس چیز پہ اپلائی کر رہے ہیں یوزلی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز پہ اپلائی کرنے لگے اس سے امیجیٹ پہلے ہم ایٹریبیوٹ ڈکلیئر کرتے ہیں تو امپلسٹ امپلیسٹ ہوتا ہے کہ اس کس چیز پہ اپلائی ہو رہا ہے لیکن ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایک ایٹریبیوٹ پوری اسمبلی پہ اپلائی کرنا ہو اب اس کا مطلب ہم اسے پروگرام کے سٹارٹ میں لکھ دیں گے بٹ پروگرام کے سٹارٹ میں اگر ہم ایٹریبیوٹ لکھیں تو وہ یوزلی اس کے فوراً بعد جو کلاس ڈیکلیریشن آ رہی ہے اس پہ اپلائی ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ایک ایسا سینریو ہے جس میں ہمیں ٹارگیٹ اسپیسیفیکیشن دینی پڑے گی تو ٹارگیٹ اسپیسیفکیشن کیسے دیتے ہیں یہ جو ہم نے آل پاسبل ٹارگیٹس کی لسٹ دیکھی ہے اس میں سے ٹارگیٹ فالوڈ بائی کالن اور پھر ہم اگر ایٹریبیوٹ کا نام دیں تو ہم ایکسپلسٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایٹریبیوٹ کس چیز پہ اپلائی ہو یہاں پہ ہم جو ایگزامپل لیں گے جس اسمبلی پہ پوری اسمبلی پہ ایک ایٹریبیوٹ اپلائی کریں گے اور اس کی ایگزامپل ہے ایک سی ایل ایس کمپلائنٹ کا attribute C L S compliant attribute اور جب ہم مینشن کریں گے تو خالی سی ایل ایس کمپلائنٹ لکھنا کافی ہے سی ایل ایس کیا ہے شروع میں ہم نے بات کی تھی کامن لینگویج سب سسٹم جو کہ ڈاٹ نیٹ ویژول بیسک اور جو بھی سی شا جو سی شاپ اور یہ جو ساری لینگویجز ہیں جو ڈاٹ نیٹ کی کامن لینگویجز میں یعنی ایک لینگویج میں کام ہو سکتا ہے وہ دوسری لینگویج میں بھی ہو سکتا ہے یا جو ٹائپس ہیں وہ انٹرچینجیبل ہیں کچھ ٹائپس ہیں جو اسپیسیفک ٹو سی شاپ ہیں اگر ہم وہ یوز کر رہے ہوں تو ہم سی ایل ایس کمپلائنٹ نہیں ہیں ہم ابھی اس وقت سی ایل ایس کمپلائنٹ کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہے بٹ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کمپلائنس ہم مینشن کر سکتے ہیں at an assembly level at a class level اور ایٹ اے میتھڈ لیول تو یہاں پہ ہم یہ ایکسپلسٹلی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ اسمبلی لیول پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو فار ایگزامپل اگر ہم یو انٹ جو انسائنڈ انٹ ہوتا ہے سی شاپ اسپیسیفک وہ یوز کریں تو کمپائلر ہمیں ایرر دے گا کہ یہ سی ایل ایس کمپلائنٹ نہیں ہے اگر ہم ریگولر انٹ یوز کریں تو وہ سی ایل ایس کمپلائنٹ ہے کیونکہ وہ ٹائپ باقی ساری لینگویجز میں اویلیبل نہیں ہے اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں آپ ٹاپ پہ دیکھیں تو ہم نے یہ اسی طرح اسکوائر بریکٹس کے اندر assembly colon C L S compliant اور اس کے اندر ٹرو پاس کی ہے وچ مینس کہ اس پوری اسمبلی کا میٹر ڈیٹا ہے کہ یہ پوری assembly C L S compliant ہے اس کے بعد اگر ہم اس کے اندر یہ جس طرح سے یو اینٹ یوز ہوا ہوا ہے اس طرح سے انسائنڈ انٹ یوز کریں تو کمپائلر ہمیں ایرر دے گا کہ یہ ایک C L S compliant assembly کے اندر ہم نے نان کمپلائنٹ بیہیویئر کیا ہوا ہے یعنی یہ کمپائلر ہمارے ایٹریبیوٹ کی وجہ سے ہمیں واپس ایرر دے گا کہ یہ C L S compliant behaviour نہیں ہے تو ایٹریبیوٹس جیسے ہم نے دیکھا ڈیکلیریٹیو انفارمیشن ایڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹارگیٹس پہ ہم نے ٹارگیٹس کی لسٹ دیکھی ایکسپلسٹ ٹارگیٹ اسپیسیفکیشن دیکھی ہم نے کچھ ایٹریبیوٹس کی ایگزامپل دیکھی آپسولیٹ ایٹریبیوٹ جسے کمپائلر ریئیکٹ کرتا ہے S T A thread attribute جو کام جس وقت لوڈ ہوتی ہے اس ٹائم پہ یہ تھریڈنگ ماڈل یوز ہوتا ہے اور کام کے ڈفرینٹ سیفٹی اپارٹمنٹس کے بارے میں اسے مینشن کرتا ہے D L L import attribute کہ جب ہم کسی ڈی ایل ایل سے کوئی میتھڈ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم نے نیمڈ پیرامیٹر دیکھا کہ پوزیشنل پیرامیٹر کے ساتھ نیمڈ پیرامیٹر کیسے دے سکتے ہیں اور ان دا اینڈ ہم نے C L S compliant attribute دیکھا ایٹریبیوٹس ہم دیکھتے رہیں گے لیکن ابھی ہم نے جو کی چیز سیکھی ہے وہ ایٹریبیوٹس کو یوز کیسے کرتے ہیں انہیں پوزیشنل یا نیمڈ یا دونوں کی کمبینیشن پیرامیٹرس کس طرح سے پاس کرتے ہیں اور ایٹریبیوٹس ہمیں کیا فیسلٹی دے رہے ہیں ایک لینگویج فیچر کی اس میں امپورٹنس بھی دیکھنی ہے کہ جس سے ہم بہت ساری چیزیں ڈیکلیریٹیولی کر رہے ہیں میٹا انفارمیشن میں کر رہے ہیں اور اس اسمبلی میں یہ اصل کلاسز کے ساتھ ایڈیشنل انفارمیشن سیو ہو رہی ہے نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے اینمس کو اینمس کیا ہیں اینمس ہماری انومریٹڈ ٹائپس ہیں انومریٹڈ ٹائپس جو کہ اسٹرانگلی ٹائپڈ ہیں ہم نے جس وقت شروع میں بولینس ڈسکس کیے تھے ہم نے سی پلس پلس سے ایک اسٹاک ڈفرینس دیکھا تھا کہ سی پلس پلس میں بولینس انٹیجر سے ایزیلی کنورٹ ہو جاتے ہیں جبکہ سی شاپ کے بولین اسٹرانگلی ٹائپڈ ہیں اسی طرح جو انمس سی پلس پلس میں ہوتے ہیں وہ صرف آپ کو یہ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ کسی جگہ پہ ایک انٹیجر کی جگہ ایک اسٹرنگ ویلیو لکھ سکیں یعنی اسٹرنگ مینس کے ایک کریکٹر سیکوینس لکھ سکیں اسٹرنگ ڈزنٹ مین جس طرح کوٹ کوٹیشنس میں اسٹرنگ ویریبل ہوتا ہے اس طرح نہیں بٹ کوئی نام لکھ سکیں نیم چیز کوئی لکھ سکیں ادر دین دیٹ وہ کوئی ٹائپ سیفٹی نہیں دیتے سی شاپ کے انمس اسٹرانگلی ٹائپڈ ہیں یعنی آپ کوئی نمبرس رکھتے ہیں اور وہ کسی این ایم میں اسٹورڈ ہوتے ہیں تو آپ اس کو اس کے ایکولنٹ انٹیجر میں کنورٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو کاسٹ کرنی پڑے گی انمس فنڈامنٹلی ہوتے کیا ہیں اس کے لیے میں ایک ایگزامپل لیتا ہوں کہ مثلاً آپ نے ڈائریکشن سے ہینڈل کرنا ہے آپ ڈائریکشن سے ہینڈل کرنا ہے اور آپ اسے ایفیشینٹلی ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ کو پروگرام کوڈ میں زیرو ون ٹو تھری سے ریپرزینٹ کروں بجائے اس کے کہ ہر جگہ میں اسٹرنگ کمپیریزن رکھوں اسٹرنگ نارتھ اسٹرنگ ایسٹ تو پروگرام کے لیے یہ بہت ایفیشینٹ ہے کہ direction zero one two three پڑھی ہو لیکن جب آپ کوڈ لکھیں گے کہ if direction is equal to two تو وہ کوڈ کی ریڈیبلٹی کچھ نہیں رہے گی ایک تو ریڈیبلٹی نہیں رہے گی دوسرے یہ کہ آپ نے اگر انٹیجر میں رکھ لیا تو اس میں تو فائیو بھی اسٹور ہو سکتا ہے اس میں تو ٹین بھی اسٹور ہو سکتا ہے اس میں تو مائنس فائیو بھی ہو سکتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے آپ کے پاس تو پاسبل ویلیوز ہی چار ہیں تو اگر آپ کوڈ میں یہ چار ورڈز یوز کر سکیں north east south west use کر سکیں جب کہ ایکچولی جب کمپائل ہو تو اس میں زیرو ون ٹو تھری ہی ہو یہ فیچر ہمیں این ایم کے تھرو ملتا ہے یعنی ایک لسٹ آف کانسٹرٹس بن جاتی ہے کہ ایک این ایم ڈیفائن کرتے ہیں اور اس میں ہم کہہ دیں گے اس اینم یہ ڈائریکشن اینم ہے اور اس کے اندر نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ چاروں کو ہم چار انٹیجر دے دیں گے اور اس کے بعد اس اینم کی کسی اور اینم میں کاسٹ بھی نہیں ہو سکتی یعنی اگر ہم ایک اور اینم بنا لیں سلو فاسٹ ویری فاسٹ اور میڈیم سپیڈ یہ چار ہم نے سپیڈ کے لیے اینم بنا لیا اور ان کی ویلیوز بھی زیرو ون ٹو تھری ہیں ایون دین ہم یہ نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ سے سلو فاسٹ میں یعنی اسائنمنٹ نہیں کر سکتے یا ہم ایون انٹیجر سے اسائنمنٹ نہیں کر سکتے اور اس کا بینیفٹ کیا ہے بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کے پروگرام میں مسٹیکس نہیں ہوں گی اور پروگرام ریڈیبل رہے گا تو این ایم کی ڈکلیریشن کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک والیوم کا این ایم بنایا ہے اور این ایم کا سینٹیکس دیکھیں کہ ہم نے این ایم کیسے ڈکلیئر کرتے ہیں پبلک جو آپ کا ایکسیس ماڈیفائر ہے این ایم جو جس طرح سے ہم کلاسز ڈکلیئر کرتے ہیں اس طرح کلاس کی جگہ ہم یہاں این ایم کا کی ورڈ یوز کرتے ہیں اور این ایم کا ورڈ کے آگے ہم اس انومریٹڈ ٹائپ کا نام ہے یہ ٹائپ نئی ٹائپ بن رہی ہے تو یہاں پہ والیوم ایک ٹائپ بن گئی ہے جس کی صرف تین پاسبل ویلیوز ہیں انٹرنلی یہ ایک انٹیجر کی طرح اسٹور ہوگی لیکن کوڈ میں والیوم اور انٹ دو سیپریٹ چیزیں ہیں اور والیوم کے اندر کیا پاسبل ویلیوز ہو سکتی ہیں لو میڈیم ہائی اسے سی شاپ لو کو زیرو اسائن کرے گا میڈیم کو ون اسائن کرے گا ہائی کو ٹو اسائن کرے گا وہ ہر ویلیو کو اس سے پچھلی ویلیو سے پلس ون اسائن کرتا ہے اور first value by default zero سے اسٹارٹ ہوتی ہے اب اس این ایم کو ہم یوز کیسے کر سکتے ہیں تو مین میتھڈ کے اندر ہم نے والیوم کا ایک ویریبل بنایا volume my volume is equal to volume dot medium یہ دیکھیں کہ ہم نے یہاں پہ اسے ایک ویلیو ٹائپ کی طرح یوز کیا ہے کیونکہ انٹ ایک ویلیو ٹائپ ہے جس پہ این ایم بیسڈ ہے این ایمس بھی ویلیو ٹائپس ہوتی ہیں جتنے بھی ہم نئے ٹائپس بنا رہے ہیں وہ نئی ٹائپس بنتی جائیں گی این ایم کی لیکن وہ ساری ویلیو ٹائپس ہوں گی اسے ہمیں نیو کر کے کوئی نیا انسٹنس نہیں بنانا ہوگا اور اگین اس کی وجہ سے اس کے جو کمپیریزن اور وہ جو ہم نے کریشن یہ ساری چیزیں ڈسکس کی تھیں وہ ساری ویلیو ٹائپس والی اپلائی ہوں گی اس کے بعد ہم نے سوئچ مائی والیوم کیا کہ ہم اس این ایم کی بیس پہ کوئی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے تین کیسز مینشن کیے case volume dot low case volume dot medium اور کیس والیوم ڈاٹ ہائی اور اس کو کہیں ہم لو میڈیم ہائی خالی نہیں مینشن کر سکتے کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی اور انومریٹڈ ٹائپ ہو جس کے اندر بھی لو میڈیم اور ہائی ہو مے بی اس کا نام اسپیڈ ہو تو اسپیڈ ڈاٹ لو اور والیوم ڈاٹ لو دو سیپریٹ چیزیں ہیں آل دو مے بی دونوں کی ویلیو زیرو لیکن وہ دونوں سائن نہیں ہو سکتی ہیں وہ دو سیپریٹ ٹائپس ہیں تو volume dot low volume dot medium volume dot high جب ہم لکھ رہے ہیں تو یہ کوڈ اکویلنٹ ہے کہ ہم اس والیوم کی جگہ ایک انٹ یوز کرتے اور پھر یہاں لو میڈیم ہائی کی جگہ زیرو ون ٹو یوز کرتے ایکسیپٹ کہ وہ کوڈ ٹائپ سیف نہ ہوتا اگر ہم کیس فور لکھ دیتے تو بھی وہ کوڈ چل جاتا یا مائی والیوم کو فور سائن کر دیتے تو بھی چل جاتا لیکن یہاں پہ نہیں ہو سکتا یہاں پہ ہم نے اس کی ویلیوز ریسٹرکٹ کر دی ہیں اس ایگزامپل میں جو ہماری انومریٹڈ ٹائپ تھی وہ ایک انٹیجر بیسڈ ہے یعنی اگر ہم یہ سوچیں کہ وہ میمری میں ریپرزینٹ کیسے ہو رہی ہے تو وہ میمری میں ایک انٹیجر کی طرح ریپرزینٹ ہو رہی ہے ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں ہم اسے ایز اے بائٹ اسٹور کر سکتے ہیں ایز اے سائنڈ بائٹ کر سکتے ہیں ایز اے شارٹ کر سکتے ہیں کافی ساری ہمارے پاس آپشنس ہیں بیسیکلی موسٹلی انٹیجر ٹائپس کی اور وہ ساری آپشنس ہمیں یہ بتاتی ہیں یعنی انٹیجر ٹائپس اور اسٹرنگ کانسٹنٹس یہ پاسبل ٹائپس ہیں جس سے ہم ایک انوم کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہم یہ جو ڈیفالٹ ہے انٹ اسے چینج کرنا چاہیں تو ہم جو سینٹیکس یوز کریں گے وہ بیس کلاس والا ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ انومریٹڈ ٹائپ لٹرلی کسی اور کلاس سے ڈیرائیوڈ ہے کیونکہ ڈیریویشن ہم نے کلاسز کے کنٹیکس میں دیکھا ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ میننگ ہوتا ہے لیکن ہم سنٹیکس وہ یوز کرتے ہیں اور یہ بولتے بھی اسی طرح سے ہیں کہ اس انومریٹڈ کلاس کی ہم نے بیس بجائے انٹیجر کے کسی اور ٹائپ کے تھرو رکھ دی ہے اس کے علاوہ ہم اس کی جو یہ ڈیفالٹ اسائنمنٹ ہے زیرو ون ٹو اسے بھی چینج کر سکتے ہیں ہم کسی بھی کانسٹنٹس کے ممبر کو اسائن کر سکتے ہیں کوئی ویلیو اور اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس پرٹیکولر ممبر کی جو ہماری سائنٹ ویلیو ہے وہ ویلیو ہو گئی اور اس سے آن ورڈس کمپائلر اپنا رول پلس ون والا رول کنٹینیو کر لے گا تو اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں صرف میں نے جو والیوم والا انم ہے اسے ریڈیفائن کیا ہے اور اس کے آگے کالن بائٹ لکھتی ہے وچ مینس جو ایک بلٹ ان ٹائپ ہے اور وچ مینس کہ اب اس کی ریپرزینٹیشن صرف ایک بائٹ میں ہوگی مے بی اگر یہ کسی بہت بڑی لسٹ ہو یا بہت زیادہ نمبرس ہم نے سیو کرنے ہیں تو یہ بڑا اسپیس ایفیشینٹ ہو جائے گا کہ ہم اسے ایک بائٹ میں اسٹور کریں اس کے بعد ہم نے اس میں low is equal to one لکھ دیا بائی ڈیفالٹ کیا ہونا تھا کہ فرسٹ ممبر زیرو ہونا تھا بٹ اب فرسٹ ممبر ون ہو جائے گا تو میڈیم کی کیا ویلیو ہوگی پلس ون پلس ون والا رول اپلائی ہوگا میڈیم کی ویلیو ٹو ہوگی اور ہائی کی تھری ہوگی اور اگر ہم ایکسپلسٹلی لکھ دیں medium is equal to five تو لو کی ون ہم نے ایکسپلسٹ اسائن کی ہے میڈیم کی فائیو ایکسپلسٹ اسائن کی اور ہائی کی فائیو پلس ون سکس جو بھی لاسٹ ایکسپلسٹلی اسائن ویلیو ہے اس سے ایک نیکسٹ ویلیو اب میں آپ کو اینمس کے ساتھ کچھ آپریشن سکھاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے ایک تو انٹیجرس کے ساتھ اسے کاسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی ان پٹ لیا یوزر سے یوزر سے آپشن پوچھی زیرو ون ٹو تھری تو اب آپ کس طرح اسے ایکسپلسٹلی کاسٹ کر کے والیوم بنا سکتے ہیں اور سیکنڈ ہم ایک اور چیز دیکھیں گے کہ ایک تو یہ این ایم ہے جی، جس طرح سے ہم نے ڈکلیئر کیا اسمال ای e سے اور ایک کیپیٹل ای e سے این ایم ہے جو ایکچولی سسٹم میں ڈیفائنڈ ہے system dot enum but چونکہ ہم نے یوزنگ سسٹم لکھا ہوا ہے اس لیے ہم خالی این ایم بھی لکھ سکتے ہیں ود اے کیپیٹل ای تو یہ کیپیٹل ای e والا این ایم بیسیکلی ایک کلاس ہے بیس کلاس لائبریری میں جس سے یہ اسمال ای e والا انم ڈیرائیوڈ ہے سی شاپ کا انم اور یہ جو بیس کلاس لائبریری میں اس کے کچھ فنکشنس ہیں جو بڑے یوزفل ہیں اگر ہم انم کی ویلیوز کو ٹریورس کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کی انٹیجر ویلیو کو اس کی جو اسٹرنگ نیم ویلیو ہے اس میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں مے بی ہم کسی پوائنٹ پہ کوئی ایرر آتا ہے اور ہم اسٹیٹ ڈمپ کر رہے ہیں تو ہم والیوم کو بجائے اس کے کہ زیرو ون ٹو ڈمپ کریں ہم اسکرین پہ پرنٹ کرتے ہوئے اس کا نیم لو میڈیم ہائی نکال لیں تو یہ آپریشنس ہم دو تین ایگزامپلس دیکھتے ہیں این ایم کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں یہ فرسٹ ایگزامپل میں ہم نے کنسول سے ایک اسٹرنگ ریڈ کیا ہے اسے انٹیجر میں پارس کیا ہے اور اب ہم اس کی بیس پہ والیوم سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو والیوم سیٹ کرنے کے لیے ہم اس انٹیجر کو ایکسپلسٹلی پیرنتھسز میں والیوم لکھ کے والیوم میں کاسٹ کر دیں گے نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم system dot enum library کا ایک فنکشن دو فنکشنز ایکچولی یوز کریں گے پہلا فنکشن آپ دیکھیں ہم نے for each string volume in enum dot get names یہ جو گیٹ نیمس کا فنکشن ہے یہ کسی انومریٹڈ ٹائپ کے اندر جو بھی سارے آپ کے پاس نیمس ہیں مثلاً لو میڈیم ہائی یہ سارے نیمس آپ کو ون بائی ون دے گا اسے پاس کیا کرتے ہیں اسے ایک ٹائپ پاس کرتے ہیں تو ہم ٹائپ کسی بھی کلاس یا کسی انومریٹڈ ٹائپ یا اسٹرکٹ کی کیسے لیتے ہیں ہم ٹائپ آف سے لیتے ہیں تو ٹائپ آف جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ریفلیکشن کی بات کی تھی اس کا ایک بیسک سا پارٹ ہے کہ کسی بھی گیون ویریبل کی یا کسی گیون ٹائپ کی اگینسٹ ہمیں کلاس مل جاتی ہے جو اس ٹائپ کو ڈیفائن کرتی ہے تو ٹائپ آف والیوم اس کیس میں ہمیں ایک ٹائپ کلاس دے دے گا ٹائپ ٹائپ کی کلاس دے دے گا جو والیوم والی ٹائپ کو ڈیفائن کر رہی ہوگی والیوم ٹائپ کی انومریٹڈ ٹائپ کو ڈیفائن کر رہی ہوگی اور جو enum dot get names کا فنکشن ہے اسے اگر جو ٹائپ پاس کریں وہ کوئی انومریٹڈ ٹائپ ہے تو یہ اس کی ساری جو پاسبل ویلیوز ہیں وہ ریٹرن کرتا ہے تو ہم نے اس کے بعد console dot write line use کر کے اسے پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں والیوم ممبر اور اس کی کورسپونڈنگ ویلیو تو ہم اس کیس میں لو میڈیم ہائی پرنٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لو میڈیم ہائی کی ایکچوئل انٹیجر ویلیو کیا ہے اور وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں این ایم کا ہی ایک اور فنکشن یوز کر کے این ایم ڈاٹ پارس اور پارس میں ہم ایک ٹائپ بتاتے ہیں اور ٹائپ کے ساتھ ایک نیم بتاتے ہیں تو پہلا پیرامیٹر ہے ٹائپ آف والیوم یعنی ایک ٹائپ کلاس جو والیوم والی انومریٹڈ ٹائپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اور سیکنڈ پیرامیٹر میں والیوم جو ایک اسٹرنگ ہے جو اس وقت ادھر لو ہوگا یا میڈیم ہوگا یا ہائی ہوگا تینوں آئٹریشنس میں یہ پاس کریں گے اور یہ ریٹرن کرے گا اس کی ویلیو کو جسے ہم بائٹ میں کاسٹ کر کے پرنٹ کریں گے تو زیرو ون یا ٹو لکھا ہوا آ جائے گا نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے enum dot get names کی جگہ گیٹ ویلیوز کا فنکشن یوز کیا ہے اسی طرح سے یہ ٹائپ لیتے ہیں لیکن یہ ساری پاسبل ویلیوز ریٹرن کرے گا زیرو ون یا ٹو اور اب ہم یہ کریں گے کہ اس ویلیو کو پرنٹ کریں گے اور اس ویلیو کے کورسپونڈنگ جو نیم ہے وہ کیسے ڈھونڈیں گے enum dot get name سے تو گیٹ نیمز وہ فنکشن تھا جو پورا ایک list of all the names دیتا تھا اور ڈاٹ گیٹ نیم وہ فنکشن ہے جو ایک ایلیمنٹ کا نیم دے گا اور اسے ٹائپ کے ساتھ ہمیں اس کی ویلیو دینی پڑے گی جس پرٹیکولر این ایم ممبر کی ہم ویلیو نکالنا چاہ رہے ہیں تو انومریٹڈ ٹائپس آپ کے کوڈ کی ریڈیبلٹی بڑھاتی ہیں آپ کو اس طرح سے سمبولک کانسٹنٹس یوز کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ انٹیجر نمبرس یوز کریں اور zero one two three use کر کے آپ کا کوڈ کمپلیکیٹیڈ ہو اور ڈاٹ نیٹ کی لائبریری میں انومریٹڈ ٹائپس ایکسٹینسولی یوز ہوئی ہوئی ہیں مثلاً فائل کا جس وقت آپ فائل اوپن کریں گے تو آپ نے فائل ریڈ موڈ میں اوپن کرنی ہے رائٹ میں کرنی ہے بائنڈری میں کرنی ہے کس میں کرنی ہے یہ سارے اس کے اندر ایز انومریٹڈ ٹائپس ڈیفائنڈ ہیں اسی طرح سے آپ نے بٹ کوئی میسج باکس بنانا ہے اس کے بٹن کی کیا ٹائپ ہو بٹن بنانا ہے اس کی شیپ کیا ہو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ تھرو انومریٹڈ ٹائپس دیں گے تو یہ تھی انومریٹڈ ٹائپس نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے operator overloading operator overloading کے تھرو سی شاپ میں ہم جو بلٹ ان آپریٹر ہیں پلس مائنس ملٹی پلائی اور بہت سارے آپریٹرس کمپیرزن انکویلٹی یہ سارے آپریٹرس کو نئے میننگ دے سکتے ہیں اور آپریٹر اوور لوڈنگ ایک بڑا ٹرکی سا سبجیکٹ ہے بیکاز ہم اس کی بعض اگزامپلس تو لے سکتے ہیں جہاں پہ یہ بہت میننگ فل ہے مثلا مثلا ہم ایک کمپلیکس ٹائپ بنا لیں یا ہم ایک میٹرکس ٹائپ بنا لیں تو اب دو میٹرسز کو اگر ہم ایڈ کر رہے ہیں تو بڑا ویل well ڈیفائنڈ ہے کہ یہ ایڈیشن کیا ہوگی اور شاید ایک میٹرس ڈاٹ ایڈ دوسرا میٹرس لکھنے سے بہت زیادہ کلیئر ہے کہ ہم M one plus M two لکھتے ہیں لیکن آپریٹر اوور لوڈنگ کو بعض پروگرامر ایبیوز بھی کرتے ہیں ایبیوز کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ایک چیز جو اس لیے دی گئی ہے کہ آپ کا کوڈ نیٹ ہو جائے یہ آپریٹر اوور لوڈنگ اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ کا کوڈ چھوٹا ہو جائے یہ اس لیے دی گئی آپ کا کوڈ ریڈیبل ہو جائے آپ کو زیادہ ایزیلی کنوے ہو کہ یہ پلس آپریٹر یہاں پہ کیا کر کیا رہا ہے تو اگر اس کو ایبیوز کریں یعنی اسے کسی ایسے پرپز کے لیے آپریٹر اوور لوڈ کر دیں جو امیجیٹلی آبویس نہ ہو مثلا ایک ایگزامپل ہے کہ اگر میں ایک لسٹ میں ایک ایلیمنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو کیا یہاں پہ پلس آپریٹر یوز کرنا صحیح ہے کیا میں ایک لسٹ پلس این ایلیمنٹ کر رہا ہوں تو کیا اس کا مطلب ہے وہ ایلیمنٹ اس لسٹ میں ایڈ ہو گیا یا ان دونوں کو کمبائن کر کے ایک نئی لسٹ بنی اور ریٹرن ہوا یا کیا اس پلس آپریٹر سے اچیو ہوگا کیا میں کسی میرے پاس ایک کار کلاس ہے اور ایک گیریج کلاس ہے میں گیرج میں پلس کر دوں کار کا انسٹنس تو اس کا مطلب ہوا کہ کار پارک ہو گئی اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے ڈیزائن کرتے ہوئے کہ یہ بڑا ایک انٹیوٹیو سی تھاٹ ہے لیکن ان ریئلٹی آپ کو ہمیشہ اس کے ساتھ ایک کامنٹ ڈالنا پڑے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس کے بجائے اگر آپ ایک پارک کا فنکشن بنا دیتے تو یہ چیز بہت آبویس ہوتی تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے آپریٹر اوور لوڈ کرتے ہوئے کہ یہ ریڈیبلٹی کے لیے ڈیزائنڈ ہے اگر کوئی آپریٹر اوور لوڈ کرنے سے ریڈیبلٹی ختم ہو رہی ہے تو آپریٹر کو اوور لوڈ نہیں کرنا چاہیے یہاں پہ ہم ایگزامپل دیکھیں گے میٹرکس میٹرکس کے ساتھ پلس کو اوور لوڈ کرنے کی جو کہ ایک جینونلی یوزفل کیس ہے آپریٹر اوور لوڈ کرنے کا بیسیکلی اس کے تھرو ہم آپریٹر اوور لوڈنگ کا سینٹیکس دیکھیں گے تو یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں دیکھیں کہ ہم نے ایک میٹرکس کلاس ڈکلیئر کی اس کے اندر ہم نے ایک پرائیویٹ میٹرکس بنایا نیو ڈبل اور اس کی ڈائمینشن سائز ہم نے یہاں پہ کانسٹنٹ تھری دی ہوئی ہے اور وہ ایک ٹو ڈائمنشن رے کے اندر ہم نے ایک میٹرس بنا دیا تو یہ سمپل ایگزامپل ہے اس میں ہم صرف تھری بائی تھری کے میٹریسز کو ڈیل کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایک اسٹیٹک آپریٹر لکھا ہے آپریٹرس ہمیں ہمارے ہمیشہ اسٹیٹک ہوں گے اور ہمیشہ اس کلاس کا پارٹ ہوں گے جس کلاس پہ اس آپریٹر نے آپریٹ کرنا ہے یہ آپریٹر پلس کا ہے تو اس کو ہم ایک فنکشن کی طرح امپلیمنٹ کریں گے جس کے دو پیرامیٹرس ہوں گے چونکہ یہ بائنڈری آپریٹر ہے دونوں پیرامیٹرس میٹرکس ٹائپ کے ہیں اور یہ ریٹرن کرے گا ایک میٹرکس کیونکہ یہ پلس ایکول نہیں ہے یہ پلس آپریٹر ہے اور ڈکلیئر کیسے کریں گے ہم فنکشن نیم کی جگہ آپریٹر کا کی ورڈ یوز کریں گے آپریٹر کی ورڈ اور فالوڈ بائی وہ ایکچوئل آپریٹر سمبل جو ہم اوور لوڈ کرنے جا رہے ہیں تو ہم یہاں پہ آپریٹر پلس لکھا ہے ہم نے امپلیمنٹیشن کے اندر ہم نے matrix matrix new matrix is equal to new matrix ایک نیا میٹرکس ڈکلیئر کیا اسے ہم نے اسائنمنٹ کی انیشلائز کیا اور وہ نیا میٹرکس یعنی ہم نے میٹرکس ون کے کورسپونڈنگ ایلیمنٹ میٹرکس ٹو کے کورسپونڈنگ ایلیمنٹ میں ایڈ کر کے اس میں ایڈ کر دیا اگر آپ کو یاد ہو میٹرکس ایڈیشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ کورسپونڈنگ ایلیمنٹس ایڈ ہو کے نئے میٹرکس میں آ جاتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے آپریٹر اوور لوڈ کر لیا ہے تو آپریٹر اوور لوڈنگ کا فنکشن ہمیشہ اسٹیٹک ہوگا ہمیشہ آپ کو اس کلاس کا پارٹ ہوگا جس کلاس پہ اس آپریٹر نے یعنی اگر آپ کا پلس آپریٹر میٹرسز کے لیے تو وہ میٹرکس کلاس کے اندر ڈیفائنڈ ہونا چاہیے آپ کو اسی سے آپ ایک سیپریٹ ایڈیشنل ریسٹرکشن لگاتی ہے کہ اگر آپ ایکویلٹی امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو ان ایکویلٹی بھی کریں کچھ پیئر آف آپریٹرس ہیں جو آپ کو دونوں کرنے پڑتے ہیں اگر آپ پلس امپلیمنٹ کریں تو پلس ایکول خود سے چلنے لگ جاتا ہے یعنی کمپائلر اسے پلس کر کے سائن کر دے گا تو اس طرح سے ہم آپریٹر اوور لوڈنگ سے اپنا کوڈ سمپل بنا سکتے ہیں اسپیشلی جب ہمارے پاس چین میں ایڈیشنز ہو رہی ہوں مثلا آپ سوچیں کہ اگر matrix A one plus matrix two plus matrix three plus matrix four plus matrix five ہو رہا ہے تو یہ M one plus M two plus M three plus M four plus M five بہت ریڈیبل ہے لیکن اگر آپ لکھیں ایم ون ڈاٹ ایڈ اور اسے پاس کریں ایم ٹو ڈاٹ ایڈ اور پھر ایم تھری ڈاٹ ایڈ اور پھر وہ ساری پیرنتھسز اکٹھی بند کریں تو یہ اتنا ریڈیبل نہیں رہتا but again operator overload کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے یہ میرے کوڈ کو مور ریڈیبل بنا رہا ہے یا اس کی ریڈیبلٹی کے لیے کامنٹس ڈالنے پڑیں گے وچ پرابلی مینس کہ it's better to use a function with a descriptive name then overloading operators next ہم ایکسیس ماڈیفائرس ڈسکس کریں گے ایکسیس ماڈیفائرس ہم بہت ریگولرسلی یوز کرتے آ رہے ہیں اسپیشلی پبلک کا کی ورڈ پبلک کا کی ورڈ ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ تھوڑا سا ڈیفائن بھی کیا تھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کلاس کے ساتھ لکھ رہے ہیں تو وہ کلاس اسمبلی کے باہر ایکسیسیبل ہو اگر ہم کسی میتھڈ کے ساتھ لکھ رہے ہیں تو وہ میتھڈ اس کلاس کے باہر یوزیبل ہو تو اب ہم دیکھتے ہیں فل لسٹ آف جو ہمارے پاس سارے ایکسیس ماڈیفائرس ہیں ہمارے پاس پرائیویٹ کا ایکسیس ماڈیفائر ہے which means only members within the same type اور یہ ٹائپ ممبرس کے لیے ڈیفالٹ ہوتا ہے یعنی اگر ہم ایک کلاس کا ایک ممبر بناتے ہیں انٹ اے تو وہ بائی ڈیفالٹ پرائیویٹ ہوتا ہے وہ صرف اس ٹائپ کے اندر ایکسیس ہو سکتا ہے ہم پروٹیکٹیڈ لکھ سکتے ہیں اور پروٹیکٹیڈ کا تھوڑا سا اسے سمجھنا پڑے گا کہ پروٹیکٹیڈ کیا ہوتا ہے پروٹیکٹیڈ جو چیز ہے جو پرائیویٹ جسے ایکسیس کر سکتا ہے پروٹیکٹیڈ کو بھی کر سکتا ہے لیکن پروٹیکٹیڈ کی ایکسیس لوز ہے لوز کا کیا مطلب ہے کہ اگر میرے پاس ایک کلاس بیس کلاس ہے اور ایک ڈیرائیوڈ کلاس ہے اور بیس کلاس کے اندر کوئی پرٹیکولر ویریبل یا کوئی ٹائپ ممبر یا کوئی کلاس کا ممبر پروٹیکٹیڈ ڈکلیئرڈ ہے تو وہ بیس کلاس میں بھی یوز ہو سکتا ہے اور ڈیرائیو میں بھی یوز ہو سکتا ہے لیکن ان دونوں کلاسز سے باہر نہیں یوز ہو سکتا اور ایون اگر ڈیرائیو کے آگے نیچے چین ہے آف ڈیرائیو کلاسز ہے وہ سب میں یوز ہو سکتا ہے پرائیویٹ صرف اس کلاس میں یوز ہو سکتا ہے جس میں ڈکلیئرڈ ہے پروٹیکٹیڈ اس کلاس میں اور ڈیرائیو کلاسز میں اگر ہم انہیریٹنس کی بات نہیں کر رہے انڈیویژل کلاسز کی بات کر رہے ہیں تو پرائیویٹ اور پروٹیکٹیڈ میں کوئی فرق نہیں ہے نیکسٹ آپ کا انٹرنل ہے انٹرنل کا مطلب یہ ہے کہ only code within the same assembly یعنی اگر آپ ایک کلاس ہے جسے انٹرنل ڈکلیئر کرتے ہیں تو وہ بائی ڈیفالٹ اگر وہ کسی اور اسمبلی کے ساتھ کام کر رہی ہے تو وہ دوسری اسمبلی اس کلاس کو نہیں کال کر سکتی یہ ڈیفالٹ ٹائپ ہے کلاسز کی اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر ایکسپلسڈلی کسی کلاس کو پبلک نہیں ڈکلیئر کرتے تو آپ کی وہ کلاس دوسری اسمبلی سے ایکسیس نہیں ہو سکتی یہ آپ کو ڈکلیئر کرنی کب پڑے گی جب آپ کوئی تھرڈ کوئی لائبریری بنا رہے ہیں جسے دوسرے لوگوں نے یوز کرنا ہے یا آپ کا اپنا پروگرام اتنا بڑا ہے کہ آپ اسے ڈفرینٹ اسمبلیز میں آرگنائز کیا ہوا ہے تو اب آپ اپنی ان کلاسز کو جو آپ چاہتے ہیں کہ باقی اسمبلیز یا دوسرے لوگوں کی لائبریریز سے یوز ہو سکیں انہیں آپ ایکسپلسٹلی پبلک کہیں گے پھر آپ کے پاس نیکسٹ ٹائپ ہے protected internal which means either code from derive type اور code in the same assembly it's a combination of protected اور انٹرنل یعنی آپ کی جو ڈرائیو چیزیں ہیں وہ بھی اسے یوز کر سکتی ہیں اور آپ کی اسمبلی کے اندر کی چیزیں بھی یوز کر سکتی ہیں وچ مینس کہ اندر کی چیزیں آپ ڈرائیو اندر کی ڈفرینٹ کلاسز ڈرائیو نہ بھی ہوں تو یوز کر سکتی ہیں جب کہ اسمبلی سے باہر کی بھی ایسی چیزیں جو ڈرائیوڈ ہیں وہ یوز کر سکتی ہیں تو یہ پروٹیکٹیڈ اور انٹرنل دونوں کے فیچرز دیتے ہیں اور then it's public which means any code any type no restrictions at all تو پبلک ایکسیس ماڈیفائرس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اسے یوز کر سکتا ہے تو یہ ایکسیس ماڈیفائرس ہم ٹائپس کے ساتھ اور ڈفرینٹ ممبرس کے ساتھ دیتے ہیں جن سے ہم یہ ڈفرینٹ پرپزز کرتے ہیں کہ انکیپسولیشن کا بیہیویئر دیتے ہیں اور انکیپسولیشن کا ہمارا پرپز کیا ہوتا ہے ہمارا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہم کوڈ میں مسٹیکس نہ کریں اگر ہم ایک کلاس کے اندر لیٹ سے میٹرکس بنا رہے ہیں اور میٹرکس کلاس کے اندر کچھ اس کی امپلیمنٹیشن ریپرزنٹیشن ہے کہ وہ ایکچولی میٹرکس انٹرنلی اسٹور کیسے ہو تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اسے انکیپسولیٹ کر دیں تو ہم لیٹر اسے چینج کر سکتے ہیں ایون دو کہ ادر کلاسز یا ادر لائبریریز یا ادر اسمبلیز انہوں نے ایسا کوڈ لکھ دیا ہے جو اس میٹرکس پہ ڈپینڈنٹ ہے even then if there is something encapsulated we can change it تو یہ ہمیں کوڈ کو چینج کرنے میں بہت فلیکسیبلٹی دیتے ہیں اگر ہم پراپرلی چیزوں کو ایکسیس ماڈیفائر کے تھرو انکیپسولیٹ کر دیں ریسٹرکٹ کر دیں ان تک ایکسیس یہ کنسیپٹ ہم نے اور کے کنٹیکسٹ میں یعنی پراپرٹیز پراپرٹیز کے کنٹیکسٹ میں پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک پراپرٹی ایک ممبر ویریبل تک ایکسیس کو ہائٹ کر دیتی ہے ایک لیئر میں سے گزر کے ہمیں وہ ممبر ویریبل ایکسیسیبل ہوتا ہے تو اس کا بینیفٹ اس کیس میں کیا تھا کہ ہم اس کی انٹرنل ریپرزینٹیشن چینج کر سکتے ہیں بٹ اگر وہ انٹرنل ویریبل ہم پرائیویٹ ہی نہ کر سکیں اسے اس سے ایکسیس ریسٹرکٹ ہی نہ کر سکیں تو ہمیں یہ بینیفٹ نہیں ہوگا تو یہ یہ آپ یہ ہمارا مین کنسیپٹ تھا انکیپسولیشن کا جسے ہم ایکسیس ماڈیفائر سے امپلیمنٹ کرتے ہیں نیکسٹ ہم نے شروع میں تھوڑی بات کی تھی جینرک کولیکشنس کی اس کی ہم ایک دو ایگزامپلس دیکھیں گے اور دو بہت ہی یوزفل کولیکشنس ہم ڈسکس کریں گے لسٹ کلیکشن اور ڈکشنری کلیکشن اور یہ ہم ایکسٹینسولی کوڈ میں یوز کرتے ہیں بہت لسٹ کلیکشن اور ڈکشنری کلیکشن لسٹ کلیکشن آپ کی ایک سمپل ایک ٹائپ کی لسٹ ہوتی ہے اور ڈکشنری کلیکشن از اے کی ویلیو پیئر اور ان کی جو یہ سی شاپ میں جینرک کلیکشنس ہیں جن کی وجہ سے یہ اسٹرانگلی ٹائپڈ ہیں اوریجنلی ہم اس کی جگہ رے لسٹ یا ہیش ٹیبل یوز کرتے تھے جو آبجیکٹس پہ بیسڈ ہے یعنی جو بیس کلاس آبجیکٹ کی ہوتی ہے اس ٹائپ کی وہ ارے ہوتی تھی اس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ اگر ہمیں ایک ٹائپ کی لسٹ بنانی ہے تو اس ٹائپ میں ہمیں کمپائلر یہ انفورس نہیں کرتا تھا اگر ہم غلطی سے کسی اور ٹائپ کی چیز بیچ میں ڈال دیں یا ہم نے کوئی پراپرلی کاسٹ نہیں کی یا کوئی بھی اگر ہم سے مسٹیک ہو رہی ہے کمپائلر اسے انفورس نہیں کرتا تھا جبکہ جینرک کولیکشنس جو جیسے سی سی پلس پلس کے ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں اس طرح سے ہوتے ہیں ان کی ایک امپلیمنٹیشن ہے لیکن جب انہیں انسٹینشیٹ کرتے ہیں تو ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ فار دس ٹائپ کر رہے ہیں اور اس کے بعد کمپائلر یہ انفورس کرتا ہے کہ اس میں اسی ٹائپ کی چیزیں ایڈ ہوں اس میں جو چیز نکالیں وہ جینرک آبجیکٹ نہ ہو بلکہ ایکسپلسٹلی کاسٹڈ ہو جس ٹائپ کی چیزیں ہم نے اس میں ڈالی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ویلیو ٹائپس کے لیے بھی اپلیکیبل ہوتی ہیں تو اس کی ہم دونوں کی ایک ایک ایگزامپل دیکھیں گے سب سے پہلے ہم لسٹ کی ایگزامپل دیکھتے ہیں یہ ایگزامپل دیکھیں یہ ایک لسٹ کی ایگزامپل ہے جس میں ہم نے لسٹ آف انٹیجرس بنائی ہے اور اس کا سینٹیکس کیا ہے لسٹ اور آگے اینگل بریکٹس کے اندر یعنی لیس دین اور گریٹر دین سائنس کے اندر ہم نے انٹ لکھا ہے یعنی اس ٹائپ کو ڈکلیئر کرتے ہوئے یہ مینشن نہیں تھا کہ یہ فار انٹیجرس ہے یا فار ورڈ ٹائپ ہے اور یہ اسپیسیفیکیشن ہم نے اس ٹائم پہ دی ہے کہ یہ لسٹ آف انٹس ہے اس میں ایڈ بھی انٹ ہوں گے اس سے ریموو کریں گے تو بھی ہمیں انٹ ملے گا اور ہم نے اسے new list of int again angle brackets کے اندر ٹائپ دوبارہ مینشن کی تو یہ جو ٹائپ نیم ہی ہمارا ہے لسٹ اور انٹ یہ پورا کا پورا ہمارا ٹائپ نیم ہے جس ٹائم پہ یہ کلاس ڈکلیئر ہوئی تھی اس ٹائم پہ لسٹ اور آگے اینگل بریکٹس میں کچھ جینرک ورڈ ہم نے لکھ دیا تھا وہ اس کی جینرک ٹیمپلیٹ تھا جس بیس پہ ملٹیپل ٹائپس بن سکتی ہیں اور یہ ان میں سے ایک ٹائپ ہے لسٹ انٹ تو یہ خالی لسٹ کوئی ٹائپ نیم نہیں ہے list with angle brackets of some other type that is a type تو یہ ہم نے نیو لسٹ کی اور اس کے بعد اس میں ہم نے ایڈ کیا ون ٹو تھری اور اس میں اگر ہم کچھ اور ایڈ کریں کچھ اسٹرنگ ایڈ کریں یا تو کمپائلر ایڈ دے گا کہ اس کا ایڈ صرف ایک انٹیجر لیتا ہے حالانکہ ایڈ جب لکھا گیا تھا تو وہ ایک جنرک وے میں لکھا گیا وہ کوئی ٹائپ اس وقت مینشن نہیں تھی لیکن چونکہ ہم نے نیو کرتے ہوئے ایک ٹائپ مینشن کر دی ہے اب وہ اگر ہم اس ایڈ میں انٹ کے علاوہ کچھ بھیجیں گے تو کمپائلر ایرر دے گا اس کے بعد ہم نے مائی انٹس ڈاٹ کاؤنٹ جو ہمیں اس کی کاؤنٹ دیتی ہے اسے یوز کر کے اسے فور سے ٹریورس کیا ہے اور اسے پرنٹ کیا ہے اس ارے کے سارے ایلیمنٹس اور ہر ایلیمنٹ ایکسیس کرنے کے لیے ہم نے ارے آپریٹر یوز کیا ہم نے دیکھا تھا ارے آپریٹر کیسے کوئی کلاس امپلیمنٹ کر سکتی ہے ہم نے اسے انڈیکسر کہا تھا یہ ہم نے کچھ ٹائم پہلے ڈسکس کیا تھا اور یہ جو my ints of I return کرے گا یہ اگین ایک انٹ ہوگا اسٹرانگلی ٹائپڈ ہوگا یہ کوئی جینرک آبجیکٹ بیس کلاس نہیں ہوگی نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں اس میں ہم نے ڈکشنری کو یوز کیا ہے اور ڈکشنری کو یوز کرنے کے لیے ہم نے اپنی ایک کلاس بنائی ہے کسٹمر کی جس کے اندر ایک آئی ڈی اور نیم ہے اور آئی ڈی اور نیم دو آٹو امپلیمنٹڈ پراپرٹیز ہیں اگین ہم نے auto implemented properties already discuss کر چکے ہیں جن کے پرائیویٹ بیکنگ اسٹورس انٹرنلی خود ہی امپلیمنٹ ہوتے ہیں ڈکشنری ڈکلیئر کیسے کرتے ہیں ڈکشنری اور آگے اینگل بریکٹس میں دو ٹائپس پہلی ٹائپ آپ کی کی ٹائپ ہے اور دوسری ٹائپ آپ کی ویلیو ٹائپ ہے ڈکشنری ایک کی ویلیو پیئرس کی لسٹ ہے جس میں آپ کی کی ٹائپ اس کیس میں انٹ ہے اور آپ کی ویلیو ٹائپ کسٹمر ہے اور یہ پورا ڈکشنری اینگل بریکٹس میں انٹ کاما کسٹمر یہ پوری کی پوری چیز یہ آپ کی ٹائپ نیم ہے اس میں خالی ڈکشنری اگین ٹائپ نیم نہیں ہے اور یہ پوری کی پوری آپ کی ٹائپ ہے اور اب یہ اسٹرانگلی ٹائپڈ ہے ان دا سینس کہ اس میں کیز ہمیشہ انٹس ہوں گی اور ویلیوز ہمیشہ کسٹمر آبجیکٹس ہوں گے ہم نے نیو کیا اگین فل ٹائپ نیم دیا ڈکشنری انٹ کسٹمر تو یہ ایک نئی ڈکشنری بن گئی اس کے بعد ہم نے تین کسٹمر کے انسٹنسز انسٹنشیٹ کیے تین آبجیکٹس اس کے بعد ہم نے کسٹمرس جو ہماری ڈکشنری ہے اس میں ڈاٹ ایڈ کیا اور ایڈ میں ہم نے کی ویلیو پیئر دینا ہے ابھی میں نے بتایا ڈکشنری ایک کی ویلیو پیئرس کی لسٹ ہے تو ہم نے یہ کی ویلیو پیئر دیا کی دی آئی ڈی اور اس کے آگے کسٹمر ون کسٹمر ٹو کی آئی ڈی کسٹمر ٹو اور تھری کی آئی ڈی اور کسٹمر تھری اور آئی ڈی جو یہ ہم نے یہاں پہ یوز کیا ہے اس کا پرپز یہ ہے کہ اس آئی ڈی کی بیس پہ ہم اس کی ویلیو ایفیشینٹلی ریٹریو کر سکیں تو ڈکشنری ایک کی ویلیو پیئرس کی لسٹ ہے بٹ یہ جسٹ ایک سمپل لسٹ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی لسٹ ہے جس میں کی گیون اے کی اس کی ویلیو ریٹریو کرنا ویری ایفیشینٹ ہے ہم انٹرنلی وہ کیسے ریپرزینٹ ہوگا وہ ایک ٹری فارم میں ہوگا ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن ہم ڈکشنری کو یوز کریں گے ایز اے اسٹرکچر جس میں ہم کوئی کی دیں اور اس کی ویلیو کو ایفیشینٹلی ریٹریو کر سکیں ہم نے یہاں پہ ایک فوریچ یوز کیا جب ہم ڈکشنری میں فوریچ کرتے ہیں تو ہمیں کی ویلیو پیئر ملتا ہے دیٹس رائے کہ فار ایچ میں جو ٹائپ ہے وہ کی ویلیو پیئر اور یہ ٹائپ اٹ سیلف جینرک ہے اس لیے ہمیں اینگل بریکٹس کے اندر اسے انٹ کوما کسٹمر اسپیسیفائی کیا کہ کی کیا ہے اور ویلیو کیا ہے تو یہ کی ویلیو پیئر جس کا نام ہم نے کسٹ کی ویل رکھا ان کسٹمرس تو جو ڈکشنری ہے جب ہم اسے فار ایچ سے ٹریورس کریں گے تو ہمیں کی ویلیو پیئرس ملیں گے اور اس کے بعد ہم نے کنسول پہ رائٹ کیا جو یہ کی ویلیو پیئر ہے اس کا ڈاٹ کی اور ڈاٹ ویلیو اور ڈاٹ کی ایک انٹ ہے اور ڈاٹ ویلیو ایک کسٹمر ہے اس لیے ہم ڈاٹ ویلیو ڈاٹ نیم کر کے ہم نے کسٹمر کا نیم پرنٹ کر لیا اگر یہ اسٹرانگلی ٹائپ نہ ہوتا تو ہمیں ڈاٹ ویلیو کو کاسٹ کرنا پڑتا اور پھر ہم اس کا ڈاٹ نیم ایکسیس کر سکتے تھے تو یہ ہمیں کافی ایزی ہو جاتا ہے اسٹرانگلی ٹائپڈ کولیکشنس کے ساتھ کام کرنا جب آپ جینرک کولیکشنس یوز کر رہے ہوں لائک لسٹ یا لائک ڈکشنری اور بھی بہت ساری ہیں بٹ یہ دو آپ کو بہت امپورٹنٹ ہیں اور اکثر ہم یوز کریں گے تو آپ کو using systems dot collections dot generic add کرنا ہوگا یہ وہ نیم اسپیس ہے جس کے اندر یہ ساری لسٹ اور ڈکشنری اور بھی کافی ساری جینرک کلیکشنس ڈیفائن ہیں using system dot collections dot generic یہ آپ کی نیم اسپیس میں انکلوڈ ہو جائیں گی اور then you can use them اور یہ اس کے تھرو آپ کی پروگرامنگ اکثر بہت سمپلیفائی ہو جائے گی نیکسٹ لیکچر میں ہم تھوڑے سے سی شاپ کے ریمیننگ کنسیپٹ ڈسکس کریں گے اور ہم پھر higher level programs more complicated GUI programs اور اس کی تھوڑی سی ڈسکشن اسٹارٹ کریں گے کہ جو ہم ایکچوئل ہمارا گول ہے سی شاپ کو لرن کرنے کا کہ ہم اس کے through effective event driven programming کر سکیں اور بڑے ہم نے کنسٹرکٹس دیکھے جو ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کو سمپلیفائی کرتے ہیں پراپرٹیز ایونٹس ڈیلیگیٹس یہ سارے سینٹیکس ہمیں بہت ہیلپ کرے گا جب ہم ایکچوئل ایونٹ ڈریون کام سی شاپ میں کرنے جائیں گے تو یہ چیزیں ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ